قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والا ہوں اور بجوز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کے اور زمین کے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ زبردست اور بڑے بخشنے والے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے بے پرواہ ہو رہے ہو مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا مطلق علمی نہیں میری طرف فقط یہی وہی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ کافروں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نسبت تمہارے خیالات محض غلط ہیں میں تو تمہیں ڈر کی خبر پہنچانے والا ہوں بجز اللہ وحدہ لا شریک لہو اور کوئی قابل عبادت نہیں وہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں وہ ہر چیز پر غالب ہیں ہر چیز اللہ کے ماتحت ہے وہ زمین و آسمان اور ہر چیز کے مالک ہے اور سب تصرفات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں وہ عزتوں والے ہیں اور باوجود اس عظمت و عزت کے بڑے ہی بخشنے والے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے یعنی میرا رسول کی حیثیت سے تمہارے درمیان آنا پھر بھی تم اے غافلو میری بیان کردہ حقیقتوں سے اعراض کر رہے ہو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑی چیز ہے یعنی قرآن کریم آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کے درمیان جو کچھ اختلاف ہوا اگر رب تعالیٰ کی وہی میرے پاس نہ آئی ہوتی تو مجھے اس کی بابت کیا علم ہوتا ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہونا اور رب تعالیٰ کے سامنے اس کی مخالفت کرنا اور اپنی بڑائی جتانا وغیرہ ان سب باتوں کو میں کس طرح جان سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سہانا خواب مستد احمد میں ہے کہ ایک دن صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر کر دی یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا پھر بہت جلدی کرتے ہوئے آپ تشریف لائے تکبیر کہی گئی اور رسول اللہ نے ہلکی نماز پڑھی اس کے بعد ہم سے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرے رہو پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا رات میں نماز تحجد میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے اونگ آنے لگی یہاں تک کہ میں جاگا اور میں نے دیکھا کہ گویا اپنے رب تعالیٰ کے پاس ہوں میں نے اپنے پروردگار کو بہترین عمدہ صورت میں دیکھا مجھ سے اللہ تعالیٰ نے دریات فرمایا اے محمد جانتے ہو کہ عالم بالا کے فرشتے اس وقت کس عمر میں گفتگو اور سوال و جواب کر رہے ہیں میں نے عرض کیا میرے رب مجھے کیا خبر تین مرتبہ کے سوال و جواب کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے دونوں موڑوں کے درمیان اللہ عز جل نے اپنا ہاتھ رکھا یہاں تک کہ اللہ کے انگلیوں کی ٹھنڈک مجھے میرے سینے میں محسوس ہوئی اور مجھ پر ہر ایک چیز روشن ہو گئی پھر مجھ سے فرمایا اب بتاؤ ملئے اعلیٰ یعنی بلند و بالا فرشتے کس بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں میں نے کہا گناہوں کے کفارے کی فرمایا پھر تم بتاؤ گناہوں کے کفارے کیا کیا ہیں میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے قدم اٹھا کر جانا یعنی پیدل چل کر جانا نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور دل کے نہ چاہنے پر بھی کامل وضو کرنا پھر مجھ سے میرے اللہ تعالیٰ نے پوچھا درجے کیا ہیں میں نے کہا کھانا کھلانا نرم کلامی کرنا اور راتوں کو جب کہ لوگ سوئے پڑے ہوں نماز پڑھنا اب مجھ سے میرے رب تعالیٰ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو میں نے کہا اللہ میں فعل الخیرات اے اللہ میں آپ سے نیکیوں کے کرنے کا و ترک المنکرات اور برائیوں کے چھوڑنے کا وحب المساکین اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں وہ انتغفر علی و ترحمنی اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بخش دیں اور مجھ پر رحم فرمائیں و انعرط طب قوم فتن فطنطََ فقونی ارئی کا غیر مفتون اور اے اللہ جب آپ کا ارادہ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ہو تو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے کی موت مجھے عطا کر دیجیے اللہ اسلو کا حبک اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا وحب میں یحب حب کا اور ان کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں وحب عملی یقربنی الى الا حب کا اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دے سوال کرتا ہوں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سراسر حق ہے اسے پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ یہ روایت سورت ترمیدی میں بھی ہے یہ حدیث خواب کی ہے اور مشہور بھی یہی ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ بیداری کی حالت کا واقعہ ہے لیکن یہ غلط ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے اور یہ بھی خیال ہے کہ قرآن میں فرشتوں کی جس بات کا رد و بدل کرنا اس آیت میں مذکور ہے وہ یہ نہیں جو اس حدیث میں ہے بلکہ یہ سوال و جواب وہ ہے جس کا ذکر اس کے بعد ہی ہے ملاحظہ ہو اگلی آیتیں